السلام علیکم کیسے ہیں آپ ہمارا پچھلا جو ویب ڈیولپمنٹ کا لیکچر تھا وہ تھا گرافکس کے بارے میں اور اینیمیشن کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایچ ٹی ایم ایل میں ہم گرافکس کس طرح استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کے ویب پیج پہ نظر آئیں اور اس کے علاوہ جاوا اسکرپٹ کے ذریعے ہم نے کچھ اینیمیشنز بھی آپ کو کر کے دکھائی تھیں جہاں تک ایچ ٹی ایم ایل کا تعلق ہے اس میں کسی گرافک کو اس کے ذریعے کسی پیج پہ دکھانا وہ اتنا مشکل کام نہیں آپ امیج کا ٹیگ یوز کرتے ہیں اور امیج کے ٹیگ کا جو سب سے امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ ہے وہ سورس والا ایٹریبیوٹ ہے تو جو امیج کا یو آر ایل ہوتا ہے وہ سورس والے ایٹریبیوٹ کے آپ ایک ویٹ کر دیتے ہیں تو وہ امیج جو ہے آپ کے اس پیج پہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ نے ذرا کچھ انٹرسٹنگ کام کرنے ہیں امیجز کے ساتھ تو اس کے لیے آپ کو جاوا اسکرپٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور جاوا اسکرپٹ میں خاص طور پہ جو بلٹ ان ایک آبجیکٹ ہے جس کا نام ہے دا امیج آبجیکٹ اس کے ذریعے آپ انٹرسٹنگ افیکٹس دکھا سکتے ہیں مختلف امیجز کے بارے میں یہ جو امیج کا آبجیکٹ ہے اس کی مختلف پراپرٹیز ہیں اس میں نیم کی پراپرٹی ہے بارڈر کی ہے کمپلیٹ کی اور کئی پراپرٹیز ہیں لیکن ہم نے ان میں سے شاید ایک بھی یوز نہیں کی تھی سوائے سورس والی پراپرٹی کے امیج والا آبجیکٹ جو ہے اس کے میتھڈس تو ہم نے کوئی ڈسکس نہیں کیے لیکن اس کے ایونٹ ہینڈلرز بعض بڑے انٹرسٹنگ ہے اس میں آن ابارڈ کا ایونٹ ہینڈلر ہے آن ایرر کا ہے اور آن لوڈ کا ایونٹ ہینڈلر ہے اس امیج آبجیکٹ کا جو سب سے انٹرسٹنگ ہم نے استعمال کیا تھا وہ استعمال تھا امیجز کی پری لوڈنگ کے لیے یعنی ایسے امیجز جس کو جن کو آپ نے بعد میں دکھانا ہے اس کو آپ بیک گراؤنڈ میں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں وہ جب آپ کے پاس کیش میں آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ انہیں جلدی جلدی اپنے پیج پہ دکھا سکتے ہیں آپ بڑی اسموتھ اینیمیشنز کر سکتے ہیں آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑتا کہ امیج آئے گا تب میں اپنا کام شروع کروں گا تو آپ یعنی امیجز کو پری لوڈ کر سکتے ہیں یوزنگ جاوا اسکرپٹ اور جاوا اسکرپٹ میں یہ جو امیج آبجیکٹ ہے اس کو یوز کرتے ہوئے آپ ایسا کر سکتے ہیں اگر آپ نے پری لوڈنگ کرنی ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ نیو والا جو کی ورڈ ہے اس کے ذریعے جو امیج آبجیکٹ ہے اس کا ایک نیا انسٹنس کریٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس انسٹنس کی جو سورس پراپرٹی ہے نا اس کو آپ اکویٹ کر دیتے ہیں جو امیج آپ کو چاہیے اس کے یو آر ایل سے تو جو ہی آپ یوں کرتے ہیں جاوا اسکرپٹ فوراً اس امیج کو ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دیتی ہے بیک گراؤنڈ میں وہ ڈسپلے نہیں کرتی بلکہ کیش میں اسے رکھ دیتی ہے اس کے بعد جب آپ کو اس امیج کی ضرورت پڑتی ہے ویب پیج پہ دکھانے کے لیے آپ نے جو امیج دکھانا ہے جہاں پہ دکھانا ہے اس امیج کے سورس والی جو پراپرٹی ہے اس کو ایکویٹ کر دیتے ہیں وہ جو پری لوڈیڈ امیج تھا اس کی سورس والی پراپرٹی سے جو ہی آپ یوں کرتے ہیں فٹ کر کے آپ کو وہ امیج اپنے ویب پیج پہ نظر آ جاتا ہے سو اس طرح ہم بڑے انٹرسٹنگ افیکٹس دے سکتے ہیں ہم نے تین چار چیزیں کر کے دیکھی تھیں ایک تین چار تو نہیں شاید اس سے کم ہم نے کچھ اینیمیشنس کر کے دکھائی تھیں یعنی امیجز کو جلدی جلدی چینج کریں تو لگتا ہے کہ اسٹیٹک امیج نہیں ہے بلکہ ایک موونگ امیج ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے تھم نیلس رکھے تھے جو ہی ہم ایک تھم نیل سے دوسرے پہ جاتے تھے جس کے اوپر جاتے تھے اس کی ایک بڑی ورژن نظر آنی شروع ہو جاتی تھی ویب پیج پہ تو وہ ہم نے اسی طریقے سے یعنی پری لوڈنگ کے ذریعے کیا تھا اور یہ جو امیج آبجیکٹ آبجیکٹ ہے اس کی یہ جو سورس پراپرٹی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے کیا تھا ہم نے جو اینیمیشن آپ کو کر کے دکھائی تھی اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اینیمیشن جو ہے شاید جو اینیمیٹڈ جفس ہوتی ہیں ان کی مدد سے بھی کی جا سکتی ہے لیکن جاوا اسکرپٹ کے ذریعے ہمیں اس اینیمیشن پہ بہتر کنٹرول حاصل ہوتا ہے اور ہم نے آپ کو یہ بھی کر کے دکھایا تھا کس طرح ہم اس اینیمیشن کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں کس طرح اس کو اسپیڈ اپ کر سکتے ہیں جاوا اسکرپٹ کی مدد سے جو اینیمیٹڈ جی- جفس ہیں اس میں شاید یہ کنٹرول ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا تو جناب یہ تو بات تھی پچھلی دفعہ کی آج ہم بات کریں گے پروگرامنگ میتھڈالوجی کی یعنی ہم یہ بات کریں گے کہ اچھا آپ پروگرام لکھنا چاہتے ہیں تو انٹرسٹنگ طریقہ کیا ہے وہ ایسا افیکٹو طریقہ کیا ہے کہ آپ کے پروگرام جو لکھے جائیں وہ مناسب طور پہ کام کریں نہ صرف یہ کہ وہ مناسب طور پہ کام کریں ان کو بنانے میں جتنی ایفرٹ لگتی ہے جتنے پیسے لگتے ہیں جتنا ٹائم لگتا ہے وہ بھی کسی طریقے سے منیمائز ہو اگر ہم ایسا کر سکیں ہم کہیں گے جناب یہ پروگرام کا میتھڈ جو ہے نا اچھا ہے تو آج ہم ویسے میتھڈس کی بات کریں گے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آج ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ یہ ٹیسٹنگ کیا بلا ہے اور یہ ڈبگنگ کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ہم تھوڑی سی انٹروڈکشن دیکھیں لیکن پہلے پروگرامنگ میتھڈالوجی پروگرام میتھڈالوجی وہ پروسیس ہے جس کو انڈیویجولس فالو کرتے ہیں یا پھر ٹیمز آف انڈیویجولس فالو کرتی ہیں جس پروسیس کے ذریعے وہ کوئی پروگرام ڈیولپ کرتے ہیں سو so, جو طریقہ جو جو اسٹیپس وہ فالو کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ ان کی پروگرامنگ میتھڈالوجی ہے اب یہ کہ اچھی پروگرام میتھولوجی کیا ہوتی ہے یعنی وہ اے گڈ پروگرامنگ میتھڈالوجی اس کے جناب خاص بات یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ وہ میتھڈالوجی یوز کریں تو آپ کا خرچہ اتنا نہیں ہونا چاہیے آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لگنا چاہیے اور جو پروگرام ڈیولپ ہو وہ کریکٹ ہو وہ ٹھیک ہو اور نہ صرف یہ کہ وہ ٹھیک ہو it should also be easy to maintain and easy to enhance تو کئی چیزیں ہیں یہاں پہ ایک تو یہ کہ پیسے زیادہ نہ لگیں ٹائم کم لگے پروگرام بھی ٹھیک بنے نہ صرف ٹھیک بنے it should be easy to maintain and it should be easy to enhance ایسے اگر کسی میتھڈالوجی کے ذریعے پروگرام ڈیولپ ہو رہے ہیں یعنی جو کریکٹ ہیں ایزی ٹو مینٹین ہے ایزی ٹو انہینس ہے پھر ہم کہیں گے جناب یہ میتھڈالوجی جو ہے نا it's a good programming methodology یہاں پہ ہم نے تذکرہ کیا ہے کریکٹ پروگرامس کا یہ کیا بلا ہے آپ کو یاد ہوگا جب کی بات کر رہے تھے وہاں ہم نے کریکٹ ایلگریزمس کا تذکرہ کیا تھا تو وہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ کریکٹ الگریزم وہ ہوتا ہے کہ جس کا سینٹیکس بھی درست ہو جس کے سیمینٹکس بھی درست ہو یعنی جس طرح اس کو لکھا گیا ہے اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو اور جو لکھا گیا ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی کوئی گڑبڑ نہ ہو ہم نے سینٹیکس کے بارے میں کہا تھا یہ it's the body semantics is the soul of an algorithm so program کیا ہوتا ہے پروگرام جو ہے وہ کوڈ کی صورت میں ایک الگریدم ہی لکھا ہوتا ہے تو یہاں بھی ہم وہی بات کہیں گے جو ہم نے الگریدم کے بارے میں کہی تھی یعنی a program with correct syntax and correct semantics اسے ہم کہتے ہیں کہ اٹس اے کریکٹ پروگرام اور پروگرام جو ہے ان کا صرف کریکٹ ہونا کافی نہیں ہے یعنی یہ ضروری نہیں اچھا پروگرام صرف وہ نہیں ہوتا جو وہ کر رہا ہو جو وہ کرنا چاہتا ہو اس میں ایک دو خوبیاں اور بھی ہونی چاہیے اور ان اکثر خوبیوں کو آپ دو لفظوں میں جمع کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں it's a good program if it's correct and it's readable دو چیزیں being correct and being readable تو ریڈیبل پروگرامس کیا ہوتے ہیں ریڈیبل پروگرامس وہ پروگرام ہوتے ہیں جن کو پڑھنا آسان ہو یعنی جن کو پڑھ کے سمجھنا آسان ہو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پروگرام جو ہوتے ہیں they are easy to maintain enhance وہ پروگرام ایسے ہوتے ہیں ان کو آپ پڑھیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے اگر اس میں کوئی چینجز کرنی ہو تو بڑا آسان ہے کسی چینج کو کرنا اگر اس کو انہینس کرنا ہو اس میں کوئی نئی کیپبلٹی ڈالنی ہو تو وہ بھی خاصا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ پروگرام بڑا آسان طریقے سے لکھا ہوا ہے بڑے ریڈیبل طریقے سے لکھا ہوا ہے اٹس ایزی ٹو انڈرسٹینڈ آج ہم ریڈیبل پروگرامز کی خاصی باتیں کریں گے آج ہم کئی جگہ پہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جناب یہ پروگرام جو ہے اس میں ریڈیبلٹی بڑی اچھی ہے بیکاز آف دس اور دیٹ لیکن اس سے پہلے ایک ہم ایسے پروگرام کو دیکھتے ہیں جس کو میں اتنا ریڈیبل نہیں کہوں گا اس وقت جو آپ کو کوڈ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے مناسب ہے یہ آپ نے پہلے دیکھا ہوا ہے بلکہ آپ نے ایک اسائنمنٹ میں اسے کیا ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے آپ نے کی تھی جس میں آپ نے ببل سارٹ کا کوڈ لکھا تھا تو یہ ببل سارٹ کا کوڈ ہے اس کوڈ میں میرے خیال میں اس اس اس کوڈ کو سے بہتر لکھنا جس طریقے سے لکھا ہوا ہے شاید ممکن نہ ہو لیکن مجھے اس میں ایک پرابلم نظر آتی ہے اس میں جب میں اس کوڈ کو لکھتا ہوں مجھے جہاں پرابلم ہوتی ہے جب بھی یہ میں سواپ فلیگ کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہوں نا میرے سے گڑبڑ ہو جاتی ہے اس میں بعض اوقات جب میں لکھتا ہوں اسے تو ٹرو کی بجائے فالس لکھا جاتا ہے فالس کی بجائے ٹرو لکھا جاتا ہے ایک دو اٹریشنس کر کے میں اس کو دیکھتا ہوں اسے چیک کرتا ہوں پھر ٹھیک کرتا ہوں پھر جا کے پروگرام ٹھیک ہوتا ہے تو اس کی لاجک اس وقت تو ٹھیک ہے لیکن یہ لاجک تھوڑی سی کمپلیکس ہے کیونکہ لاجک تھوڑی سی کمپلیکس ہے اس لیے اس کی ریڈیبلٹی اتنی اچھی نہیں ہے تو اگر ہم اس کی ریڈیبلٹی بڑھانا چاہتے ہیں ہمیں اس کی کمپلیکسٹی ذرا کم کرنی پڑے گی میں آپ کو اس کی ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ میں اس کو ایسے طریقے سے لکھنے کی کوشش کروں گا تھوڑی دیر میں کہ جہاں جہاں سواپ فلیگ کا تذکرہ ہے یہ تذکرہ ختم ہو جائے کیونکہ اسی کی وجہ سے گڑبڑ ہوتی ہے اسی کی وجہ سے ساری کی ساری کمپلیکسٹی آتی ہے تو I want to get rid of that تو اس پروگرام کو ریڈیبل بنانے کے لیے اس کی کمپلیکسٹی کم کرنے کے لیے میں سواپ فلیگ کی چھٹی کرنے کی کوشش کرتا ہوں جب میں ایسا کرتا ہوں تو جو کوڈ بنتا ہے وہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوڈ جو ہے اس کی نسبت ذرا سمپل لگ رہا ہے کیونکہ اس میں وہ سواپ فلیگ کا تذکرہ ہی کہیں نہیں ہے تین چار لائنیں غائب ہو گئیں کوئی نئی لائن ایڈ نہیں ہوئی نہ صرف یہ بلکہ وہ جو وائل والا لوپ تھا that has been replace with a for loop عموماً وائل والے لوپ کو ٹریک کرنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے اس کو آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے فور لوپ آپ کو پتا ہے کہ اس نے تو اتنی دفعہ چلنا ہے وائل لوپ کے بارے میں یہ ہوتا ہے you don't know how many time run beforehand تو نہیں پتا ہوتا نا ہم تو بس ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کنڈیشن ٹرو ہو تاکہ وائل لوپ جو ہے وہ اسٹاپ ہو یا پھر وائل لوپ جو ہے وہ چلتا رہے سارے کے سارے اس کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے فور لوپ جو ہے وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کھڑک دس دفعہ چلے گا سو دفعہ پانچ دفعہ اٹھارہ دفعہ یا پھر جس طرح اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے ایک لاکھ دفعہ یہ والا کوڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تقریباً وہی کام کرے گا جو پچھلے والا کوڈ کر رہا تھا ایزمپشن ہماری یہ ہے کہ فرض کریں کہ صرف وہ جو رے ہے جن کو ہم سارٹ کر رہے ہیں وہ دس پندرہ ایلیمنٹ ہے ایون ہزار ایلیمنٹ ہے یہ دونوں پیسز آف کوڈ جو ہیں ایگزیکٹلی exactly ایک جیسا ہی کام کر کے دیں گے یعنی اینڈ ریزلٹ دونوں کا ایک ہی ہوگا اینڈ ریزلٹ ایک ہی ہوگا لیکن دوسرا جو کوڈ ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نسبتاً آسان ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا دیکھیے پہلے والے میں ہو یہ رہا تھا کہ آپ ایک پاس کرتے تھے تھرو آل دا ایلیمنٹس جن کو آپ شارٹ کر رہے تھے اس کے بعد آپ کو چیک کرنا پڑتا تھا کہ بھئی سارے کے سارے ایلیمنٹ سارٹ ہو گئے یا نہیں ہو گئے اس کے مطابق آپ سواپ فلیگ کو ایڈجسٹ کرتے تھے اس کو ٹرو کرتے تھے یا فالس کرتے تھے بلکہ میں اس کو الٹا کہہ گیا یعنی سواپ فلیک اگر چینج ہوتا تھا اس کا مطلب کوئی چینج آئی ہے اس کا مطلب ہمیں ایک اٹریشن اور کرنی پڑے گی تو ہم کچھ سوچ کے مزید اٹریشن کیا کرتے تھے لیکن یہ جو دوسرا کوڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوں اس میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے اس میں فکسڈ نمبر آف اٹریشن ہے تو اس میں ہو کیا رہا ہے اس میں ہم اوور اٹریٹ کر رہے ہیں اس میں ہو یہ رہا ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ میرے خیال لوپنگ کر رہے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا نقصان ہو رہا ہے یہ کوڈ جو ہے ذرا زیادہ انفیشینٹ ہے compared to the code that showed you earlier لیکن although it's inefficient it's more readable میرے خیال میں it's a reasonable trade off اگر میں اپنے کوڈ کی تھوڑی سی افیشئنسی کم کر دوں لیکن اس کی ریڈیبلٹی بڑھ جائے اس سے اس کو مینٹین کرنا اس کو انہانس کرنا آسان ہو جائے I think it's a reasonable trade off اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں نے لکھا تو ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ہے لیکن یہ ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ہونا یہاں پہ ضروری نہیں ہے اگر ارے میں صرف ٹین ایلیمنٹس جن کو میں سارٹ کر رہا ہوں تو شاید یہ ہنڈریڈ تھاؤزینڈ سے کہیں کم ہو سکتا ہے شاید صرف اگر دس ایلیمنٹ ہے شاید صرف دس ہو سکتا ہے مے بی نو ہو سکتا ہے اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ مجھے کتنی دفعہ ٹریڈ کرنا پڑے گا there is upper bound to it ذرا اس کے بارے میں سوچیں آپ دیکھیں گے آپ کو اتنی زیادہ دفعہ ٹریڈ نہیں کرنا پڑتا جتنی دفعہ ٹریڈ کرنا پڑتا ہے اس کا تعلق ڈائریکٹلی اس سے ہے کہ ٹوٹل نمبر آف ایلیمنٹس کتنے ہیں جن کو آپ شارٹ کر رہے ہیں تو یہ تو میں نے بہت بڑا نمبر لکھ دیا لیکن ایون نہ ابھی میرے پاس کمپیوٹر بڑا تیز ہے اٹ ڈزنٹ ریلی کیئر کہ اسے کتنی دفعہ ٹریڈ کرنا پڑتا ہے مجھے جواب چاہیے آدھے سیکنڈ میں اگر ہنڈریڈ تھاؤزینڈ کر کے مجھے آدھے سیکنڈ میں جواب مل جاتا ہے I don't care I don't care if it's inefficient تو اینڈ ریزلٹ کیا ہوا اینڈ ریزلٹ یہ ہوا کہ جناب ریڈیبل پروگرامس وہ پروگرام ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ عام پروگراموں سے زیادہ ریڈیبل ہوتے ہیں اور دوسرے یہ دے آر افیشئنٹ انف وہ سپر افیشئنٹ نہیں ہوتے تو what I seeing is many times it's okay to trade off complexity with readability it's okay to trade off efficiency with readability کہ اگر آپ کمپلیکسٹی کم کر کے ریڈیبل بنا سکتے ہیں اسے ایفیشنسی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے اٹس فائن تو جناب جب بھی آپ پروگرام لکھیں کوشش کریں کہ اس کی ریڈیبلٹی زیادہ سے زیادہ ہو یعنی اس کو پڑھ کے سمجھنا زیادہ سے زیادہ آسان ہو تو اگر آپ ایسے کام کرنا چاہتے ہیں ریڈیبل کوڈ لکھنا چاہتے ہیں اچھے پروگرام لکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم میتھڈالوجی کی بات کر رہے ہیں تو اس میتھڈالوجی کے بارے میں کچھ گائیڈ لائنس اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ یہ پروگرام ڈیزائن کرنا شروع کریں یا ان کو کوڈ کرنا شروع کریں کون سی گائیڈ لائنس آپ کو فالو کرنی چاہیے سب سے پہلے تو ہم ڈیزائن گائیڈ لائنس کی بات کرتے ہیں اس میں ایک موٹی سی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ ذرا کوئی کمپلیکس کام کر رہے ہیں break it into small pieces complex آپ نے کام کرنا ہے اس کو بریک ڈاؤن کریں چھوٹے چھوٹے سمپل فنکشن میں جاوسکٹ میں یہ فنکشن لکھنے کی ابلٹی آپ کے پاس ہے تو ایسا ہی کریں کہ جب بھی کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کو چھوٹے چھوٹے فنکشن کی مدد سے کریں تو عموماً جب میں نے کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے میں I I do break it down پہلے میں سوچتا ہوں کہ اس کو میں کس طرح بریک ڈاؤن کر سکتا ہوں پھر میں ہر انڈیویجل فنکشن کو ڈیفائن کرتا ہوں لیکن پہلے آئی بریک اٹ ڈاؤن یہ جو ابھی آپ نے کوڈ دیکھا تھا سواپ کا جو کوڈ سوری ببل سارٹ کا جو کوڈ دیکھا تھا اس میں وہ جو اسٹیٹمنٹ تھی نا جن میں ہم سواپ کر رہے تھے ٹیمپ ویریبل کے ذریعے کہ ادھر کا مال ادھر کر رہے تھے سو so, وہاں پہ بجائے اس کے کہ وہ تین لائنیں وہ تین اسٹیٹمنٹس ہم لکھیں اس کو ہم اس کے لیے ہم ایک الگ سے فنکشن بھی ڈیفائن کر سکتے تھے اور میرے خیال میں ہمیں کرنا چاہیے تھا اس سے پروگرام کی ریڈیبلٹی میرے خیال میں بڑھ جاتی تھی سو so, جہاں موقع ملے جہاں بھی آپ کو نظر آئے کہ یہ تھوڑا سا حصہ جو ہے اس کی انڈیویجل سے اپنی ایک پرسنالٹی بنتی ہے اس کو الگ کر کے اس کو ایز اے فنکشن ڈیفائن کر دیں دوسری چیز ڈیزائن کے بارے میں وہ یہ کہ آپ نے ایک پروگرام لکھنا ہے اس میں بہت سارے فنکشنز ہونے ہیں میک شیور کہ زیادہ تر ویریبلس جو اس پروگرام میں ہوں they are local variables global variable سے آپ جتنا پرے رہیں گے اتنا ہی پروگرام آپ کا بہتر ہوگا اتنا ہی پروگرام آپ کا زیادہ ریڈبل ہوگا اتنا ہی پروگرام آپ کا زیادہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوگا ایزی ٹو انہینس ہوگا ایزی ٹو مینٹین ہوگا تو کوشش کریں کہ گلوبل ویریبل سے پرے رہیں وار کا کی ورڈ یوز کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ویریبل جو ہیں اس کو فنکشن کے اندر ہی ڈیفائن کریں local variables are always preferred over global ones تو یہ تو دو موٹی موٹی ڈیزائن گائڈ لائنس تھیں اب کوڈنگ کے بارے میں میں کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا ایک تو یہ کیا آپ کو پتا ہے جاوا اسکرپٹ میں یہ جو ہر اسٹیٹمنٹ کے اینڈ میں ہم کولن لگا دیتے ہیں یہ اتنا ضروری نہیں ہے لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ہمیشہ اسے یوز کریں اس سے ریڈیبلٹی بڑھتی ہے اور بعض عجیب و غریب سچویشنز ایسی ہوتی ہیں پروگرامس کی جہاں پہ سیمی کولن کا تھوڑا سا فائدہ بھی ہو جاتا ہے so make it a habit جب بھی آپ یہ والا کوڈ جاوا اسکرپٹ والا کوڈ لکھیں تو always terminate all statement with a colon دوسری چیز جس سے آپ ریڈیبلٹی بڑھا سکتے ہیں وہ ہے انڈینٹیشن کہ جب بھی کوئی کوڈ کا بلاک ہو انڈیویجول سا اس کو انڈینٹ کر کے لکھیں اف اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے اس کے بعد جو بلاک اسٹیٹمنٹ آپ لکھ رہی ہیں اس کو تھوڑا سا انڈینٹ کریں دو سے پانچ اسپیسز بعض لوگ دو کرتے ہیں تین کرتے ہیں چار کرتے ہیں پانچ کرتے ہیں اس کو انڈینٹ کر کے لکھیں فور لوپ ہے اس کو بھی ایسا اس طرح کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بلاکس جب انڈینٹ ہوتے ہیں ان کو پڑھنا آسان ہوتا ہے اور ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اف اسٹیٹمنٹ ہے یا پھر لوپ ہے اس کی وہ جو کرلی بریس ہے اس کو میچ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اوپر اور نیچے والی آئیڈینٹیفائرس کا جہاں تک تعلق ہے اس میں وہ جو کیمل بیک اسکیم ہم یوز کرتے آ رہے ہیں میں وہی ریکمینڈ کروں گا یعنی جب بھی آپ دو ورڈس پہ مشتمل کوئی نام رکھیں تو دوسرا جو ورڈ ہے اس کا پہلا لیٹر اس کو کیپٹل کر دیں اس کو کیمل بیک اسکیم کہتے ہیں اور یہ جو آپ نام چوز کریں دے شوڈ بی ڈسکرپٹیو ان سے پتہ لگنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا ہے اگر آپ بہت سارے نیمز اکٹھے کر رہے ہیں تو اور ایک ارے میں ڈال رہے ہیں تو اس ارے کا نام نیمز ہی ہونا چاہیے اگر لوگوں کی ہائٹس اس کے اندر ڈال رہے ہیں تو اس کا نام ہائٹس ہی ہونا چاہیے ویٹس ڈال رہے ہیں اس کا نام ویٹس ہی ہونا چاہیے اور یہ کہ یہ جو نام ہے بعض لوگ اتنے پرٹیکولر ہوتے ہیں ناموں کے بارے میں کہ وہ لمبے سے لمبا نام لکھتے جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ نام جو ہے کنسائز ہونے چاہیے اگر آپ پچاس کیریکٹر کا ایک نام یوز کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس سے اس کو کوڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہو لیکن وہی وہ اتنے پچاس کیریکٹرز کون پڑے گا اس کو ٹائپ کون کرے گا سو so, ایسا نہ کریں زیادہ اتنے زیادہ بھی کیریکٹرز نہیں ہوتے ہیں عموماً آپ کے ویریبل نیم جو ہے نا وہ دس بارہ تیرہ اس سے زیادہ نہیں ہونے ان, ان میں کیریکٹرز کی تعداد جہاں تک ویریبلس کے آئیڈینٹیفائرز کا تعلق ہے تو وہ عموماً لوگ ایسے چوز کرتے ہیں جو ناؤنز پہ مشتمل ہوتے ہیں اور جہاں تک فنکشنس کے آئیڈینٹیفائر کا تعلق ہے وہ عموماً وربس پہ مشتمل ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ گیٹ ڈیٹا یا پھر شارٹ دس اور وٹ ایور تو ویریبلس ناؤنس فنکشنس وربس اور آخر میں یہ آخری کوڈنگ گائڈ لائن جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ کامنٹس جو ہیں دے آر کوائٹ انٹرسٹنگ ان سے بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو اپنے کوڈ میں کامنٹس لبرلی یوز کریں وہ جو ہم نے پچھلی دفعہ پچھلی دفعہ تو نہیں اس سے خاصا پہلے کہا تھا کہ comments let the code speak for itself comments کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کو سمجھانا نہیں پڑتا کہ اب میں یہ کر رہا ہوں اب یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں بلکہ سب کچھ کوڈ کے اندر لکھا ہوتا ہے پڑھنے والا کوڈ پڑھے اس کے ساتھ جو کامنٹس لکھے ہیں وہ پڑھے and that reader should be able to understand everything ایک زمانے میں میرا خیال تھا کہ کامنٹس بڑی اچھی چیز ہیں تو میں شروع میں بہت سارے کامنٹس لکھتا تھا میں ڈسکرائب کرتا تھا کہ نیچے کیا کچھ ہونا ہے اس کے بعد میں کامنٹس لکھتا تھا سارے کے سارے کامنٹس لکھ دیتا تھا پھر اس میں میں کوڈ ایڈ کرنا شروع کرتا تھا یعنی پہلے میں کامنٹس کے ذریعے کوڈ لکھتا تھا انگریزی میں کوڈ لکھتا تھا اس کے بعد ایکچوئل جو سینٹیکس ہے اس میں کوڈ لکھتا تھا اور وہ بڑے مزیدار پروگرامس ہوتے تھے لیکن بعد میں میرا آئیڈیا تھوڑا سا چینج ہو گیا مجھے لگا یہ کہ میں کامنٹس کو ایک بساکھی کی طرح کرچز کی طرح یوز کر رہا ہوں یعنی اچھا کوڈ لکھنے کی بجائے میں کامنٹس کے ذریعے جو ہے نا چیزوں کو ذرا سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں تو میرا خیال ہے I am not sure about it کہ بہت اچھے جو کوڈرز ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ کامنٹس نہیں ڈالتے ان کا کوڈ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کامنٹس کی ضرورت نہیں پڑتی یا شروع میں تو ضرور لکھیں شروع میں آپ آٹھ دس لائنیں اس میں لکھیں کہ اس فنکشن میں یہ جو نیچے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں اس میں کیا ہوگا وہ اسٹوری جو ہے وہ دونوں اسٹریٹجیز میں موجود ہے لیکن اس کے بعد تھوڑے تھوڑے کامنٹس لکھے جاتے ہیں اس کے معاملے میرا آئیڈیا شاید اب چینج ہوتا جا رہا ہے میرے خیال میں بہت زیادہ کامنٹس نہیں ہونے چاہیے آپ کا کوڈ ہی ایسا ہونا چاہیے that should be self explanatory مشکل کام ہے بھائی تو بھائی پہلے والا پہلے والی چیز جو ہے وہ کرنا نسبتاً آسان ہے تو جناب ڈیزائن کی گائڈ لائنس کر دی ہم نے اس کے علاوہ کوڈ کی بھی گائیڈ لائنس گوشت گزار آپ کے کر دیں اب ذرا بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے پروگرام کی جو ہم لکھنا چاہ رہے ہیں اور کون کون سے اسٹیپس ہونے چاہیے جو ہم فالو کریں تو وہ پروگرام جو ہوگا وہ اچھا پروگرام ڈیولپ ہوگا تو یعنی اب شارٹ پروگرامس کو لکھنے کے لیے جو گائڈ لائنس ہوتی ہیں ان کا ہم آپ سے تذکرہ کرنا چاہیں گے شارٹ کی ڈیفینیشن یہاں پہ کیا ہے شارٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک ڈیڑھ صفحے پہ اگر پروگرام آ جاتا ہے دیٹس اے شارٹ پروگرام ایک صفائی سمجھ لیں آپ کیا اور مزے کی بات ہے کہ اگر آپ کو شارٹ پروگرام اچھے طریقے سے لکھنے آ جائیں آپ بڑے پروگرام بھی اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں کیونکہ بڑے پروگرام کیا ہوتے ہیں they are a collection of short programs ٹھیک ہے جناب پہلا step guideline for developing short program کیا ہے کہ جو پرابلم آپ کو دی گئی ہے اس کو پڑھیں اس کو انڈرسٹینڈ کریں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پرابلم آپ کو زبانی بتائی جاتی ہے اس سے کبھی اپنا کام شروع نہ کریں اگر کوئی آپ کو لکھ کے نہیں دیتا آپ خود لکھیں خود لکھ کے انہیں دکھائیں کہ جناب this is what you want جب آپ کو وہاں سے اوکے okay مل جاتا ہے تب اپنا کام شروع کریں so always have the problem statement in writing اگر وہ لکھ کے نہیں دیتے یعنی آپ کے کسٹمر خود لکھیں اسے لکھیں اسے سمجھیں اس کے بعد آپ نے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے وہ سوال یہ ہے کہ do I have all the required information do I have all the required data یعنی جو پرابلم کی اسٹیٹمنٹ میں نے لکھی ہے اس میں جن جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کی مجھے ضرورت ہے وہ سب ہے میرے پاس یا نہیں تو اگر آپ کا سوال یہ جو ہے اس کا جواب نفی میں ہے تو وہ انفارمیشن لیں مانگے اپنے کسٹمر سے ان سے کہیں کہ جناب یہ فلانی چیزیں ہمیں چاہیے یہ دیں ہمیں ہو سکتا ہے کہ ان سوالوں کا جواب ان کے پاس بھی نہ ہو تو اس صورت میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کچھ ایگزمپشنز کے بارے میں سوچتے ہیں آپ کچھ ویلیوز کچھ انفارمیشن جو ہے وہ اسیوم کر لیتے ہیں اور جب بھی آپ ایسا کریں جب بھی آپ کچھ ایزمپشن بنائیں آلویز رائٹ دم وہ جو پرابلم کی اسٹیٹمنٹ لکھی تھی اس کے اندر اسے لکھ دیں آپ کا جو کوڈ ہے اس کے اندر بھی کامنٹس کی صورت میں لکھ دیں کہ جناب یہ کرتے کرتے میں نے یہ ایزمپشنس رکھی ہیں مثلاً یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو کوڈ دکھایا تھا جس میں ہم سارٹنگ کر رہے تھے ببل سارٹ کر رہے تھے اور جو اس کی ہم نے آسان ریڈیبل ورژن آپ کو دکھائی تھی اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو آؤٹر لوپ تھا وہ ایک لاکھ دفعہ بس جاتا تھا نہ وہ ایک لاکھ دفعہ جاتا ہے اس کی وجہ سے کچھ لمیٹیشن یہ کتنے نمبرس کو سارٹ کر سکتا ہے تو اس میں لکھ دیں اوپر اس کوڈ کے شروع میں لکھ دیں کہ جو پروگرام میں لکھا ہوا ہے یہ صرف اتنے نمبرس کو سارٹ کر سکتا ہے اور اگر اس سے زیادہ نمبر سارٹ کرنے تو فلائن جگہ پہ جا کے چینج کر دیں so write it down write all your assumptions down یہی جو اسٹیپ پہلے دو اسٹیپ میں نے آپ کو بتائے یعنی پرابلم کو پڑھنا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کے بعد سوال پوچھنا کہ سارے کا سارا ڈیٹا ہے یا نہیں یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے جو آپ نے کی ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہاں پہ ہم کیا سوچیں گے کس طرح ان ان, ان دونوں اسٹیپس کو ہم فالو کریں گے تو ایگزامپل بڑی سادی سی ہے اس میں آپ نے ایک ویب پیج ڈیولپ کرنا ہے جس میں آپ نے ایک آرڈر ٹیکنگ فارم جو ہے نا وہ دکھانا ہے اس آرڈر ٹیکنگ فارم میں کچھ آئٹمس ہیں ان کی کچھ مقدار ہے اور ان کی پرائسز بھی ہیں تو مقدار کو پرائسز سے ملٹیپلائی کر کے آپ ٹوٹل کاسٹ کرتے ہیں اور پھر سارے کے سارے آئٹمس کی ٹوٹل کاسٹ کو ایڈ کر کے آپ ایک ٹوٹل فائن کرتے ہیں اس میں آپ جی ایس ٹی ایڈ کرتے ہیں اور پھر آپ آپ آپ کو کو گرینڈ ٹوٹل مل جاتا ہے ہے ہے تو تو اگر نے یہ والی پرابلم کرنی اس کے لیے کون کون سی انفارمیشن کی ضرورت سب سے پہلی بات تو یہ کہ آئٹمس جو ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ان کی انڈیویجل پرائسز کیا ہے ایک چیز اور دوسرے یہ کہ جی ایس ٹی کیا ہے آج کل کتنے پرسینٹ ہے پندرہ فیصد ہے سولہ فیصد ہے سترہ فیصد ہے کیونکہ دیکھیے وہ جو آئٹمز ہیں نا آپ کو ان کے نام آپ کا کسٹمر دے گا ان کی یونٹ پرائز آپ کا کسٹمر دے گا جی ایس ٹی کی ویلو آپ کا کسٹمر دے گا لیکن کہ ٹوٹل بل کتنا بننا ہے وہ تو جو جب یہ ویب پیج بن جائے گا اس میں جب ویلوز اینٹر کریں گے اس سے ٹوٹل بل معلوم ہوگا تو اس کے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آئٹمس کے نام چاہیے آپ کو اس کی انڈیویجل پرائسز چاہیے آپ کو جی ایس ٹی چاہیے اگر آپ کا کسٹمر آپ کو ان کا جواب دے دیتا ہے now you are ready for the third step لیکن اگر ان کا جواب جب تک نہیں ملتا آپ تیسرے اسٹیپ پہ نہیں جا سکتے تو جناب پرابلم پکڑیں اس کو پڑھیں اس کو انڈرسٹینڈ کریں جتنی بھی انفارمیشن اس کے لیے چاہیے اسے کلیکٹ کریں یا پھر اس انفارمیشن کو اسیوم کریں اس کے بعد تیسرا اسٹیپ کیا ہے تیسرا اسٹیپ ہے جناب ڈیزائن کا یہی جو ابھی ایگزامپل میں نے آپ کو دکھا اس میں کوئی اتنا لمبا چوڑا ڈیزائن تو ہے نہیں لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ایک فارم نے ایک ویب پیج پہ ڈسپلے ہونا ہے تو آپ کو چاہیے یہ کہ اس فارم کا ایک چھوٹا سا اسکیچ بنا کے اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی جگہ پہ چیزیں وہ ڈیٹا انٹر ہونا ہے یا ڈسپلے ہونا ہے اور بٹن وغیرہ وہ سارا کچھ ایک اسکیچ بنا کے اپنے کلائنٹ کو دکھا دیں اپنے کسٹمر کو دکھا دیں کہ جناب دس از وچ یو وانٹ تو یہ بڑی سادی سی پرابلم ہے اس کا ڈیزائن بھی بڑا سادہ سا ہے اس کا ڈیزائن جو ہے وہ جو میں نے کیا وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف تین آئٹمس ہیں تینوں کی کوانٹٹیز جو ہیں وہ اینڈ یوزر جو ہے وہ ڈٹرمن کر سکتا ہے یہاں پہ تو ون نظر آ رہی ہے لیکن وہ ون کے بجائے کچھ بھی یہاں پہ ڈال سکتا ہے اور اس کی جو یونٹ کاسٹ ہے وہ تو فکسڈ ہے اور جو ٹوٹل کاسٹ ہے اس کی ہر یونٹ کی ہر آئٹم کی وہ یہاں پہ نظر تو وہ آ رہی ہے ایک فیلڈ کی صورت میں لیکن یہ فیلڈ کلکبل نہیں ہے یہاں پہ یوزر جو ہے اس میں کچھ انٹر نہیں کر سکتا اس کو ہم نے کسی طریقے سے یوزر کو روکا ہوا ہے وہ اس کے اندر کچھ نہیں انٹر کر سکتا تو صرف تین فیلڈ ایسے ہیں جس میں یوزر کچھ انٹریز کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ ایک بٹن ہے تو تین فیلڈز ہیں جس میں یوزر انٹری کر سکتا ہے اور ایک بٹن ہے یعنی یہاں سے ساری کی ساری آپ کی انٹریکٹیوٹی آتی ہے تو میں نے یہ ایک پیج ڈیولپ کرنا تھا اس پہ فارم نظر آنا تھا اس کو میں نے پینسل سے اسکیچ کر کے اپنے کلائنٹ کو دکھا دیا اس نے اپروو کر دیا now am ready for the next step next and the fourth step جسے ہم کہیں گے چوتھا اسٹیپ جو ہے it's a brand new one اس کی ہم نے پہلے کبھی آپ سے بات نہیں کی یہ چوتھا اسٹیپ ہے رائٹ ٹیسٹ کیسز جب آپ نے ڈیزائن کر لیا ابھی امپلیمنٹ کرنا شروع نہیں کیا آپ نے سوچنا یہ ہے کہ جب یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا جب یہ بن جائے گا اس کو میں ٹیسٹ کیسے کروں گا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں تو ٹیسٹ کیسز کس بلا کا نام ہے آپ مختلف سینیریوز لکھ دیتے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ اچھا یہ جہاں جہاں میں جہاں جہاں کلائنٹ کو اجازت ہے چیزیں انٹر کرنے کی اس میں مختلف ویلیوز انٹر کر کے دیکھوں گا کہ کام صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا فار ایگزامپل کوانٹٹی جو ہے کسی آئٹم کی وہ پازیٹیو ہی ہوگی نا نیگیٹو تو نہیں ہو سکتی زیرو ہو سکتی ہے نیگیٹو تو نہیں ہو سکتی تو میں ایک ٹیسٹ کیس ایسا لکھوں گا کہ میں نیگیٹو ویلیوز ڈال کے چیک کروں گا کہ یہ کیا کرتا ہے فارم کو کیا کرنا چاہیے ایسے سلسلے میں اس کو ایرر دینا چاہیے کسٹمر کو کہنا چاہیے کہ جناب دوبارہ انٹر کریں negative values are not allowed ایک چیز یہ اور دوسرے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کچھ لمٹ ہو کہ ٹوٹل بل کتنا بڑا ہو سکتا ہے عموماً بل جو ہیں وہ یہ میڈیسن کے بل جو ہیں وہ پچاس ہزار پچاس لاکھ اتنے بڑے تو نہیں ہوا کرتے نا سو so, ہم تھوڑا سا ادھر ایک سینیٹی چیک ڈال دیتے ہیں کہ یہ نمبر آف آئٹمس جو ہیں ان کی جتنی مقدار ہے اس پہ کوئی لمٹ ہو یہ نہ ہو کہ میں وہاں سے ایک چھوٹی سی اینٹی بایوٹک کی ہزار سی شیشیاں خریدنے کی کوشش کروں عموماً ہوگا یہ کہ وہ غلطی سے ہزار انٹر ہوا ہوگا ایکچولی کسٹمر کی نیت یہ نہیں ہوگی کہ میں ہزار اس کی آئٹم خریدوں تو اس پہ بھی میں تھوڑے سے چیکس ڈال سکتا ہوں تو اس کو چیک کرنے کے لیے میں ٹیسٹ کیس بناؤں گا یعنی جب یہ بن جائے گا تو میں ایک ٹیسٹ کیس رن کروں گا جس میں کسی آئٹم کے لیے میں ایک ہزار انٹر کروں گا اور ہونا کیا چاہیے مجھے ایک ایرر ملنا چاہیے کہ جناب ہزار از ناٹ الاؤڈ اس کے علاوہ میں یہ بھی کروں گا کہ یہ جو میں نے آپ کو بعض فیلڈ دکھائے تھے کہ جہاں پہ ٹوٹل کاسٹ ڈسپلے ہونی ہے they should not be editable یعنی آپ کا جو اینڈ یوزر ہے وہ اس میں چیزیں نہ انٹر کر سکے تو ایک ٹیسٹ کیس میں یہ بھی بناؤں گا کہ جو ٹوٹل کاسٹ ہے اس میں میں ویلوز انٹر کرنے کی کوشش کروں گا اور دیکھوں گا کیا ہوتا ہے ہونا کیا چاہیے I should not be able to change those values تو ٹیسٹ کیسز بنانے کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسے بات سینیریوز اپنے پاس لکھ کے رکھ لوں گا کہ جن کے ذریعے جب یہ پروگرام بلڈ ہو جائے گا جب یہ بن جائے گا اس کو میں ٹیسٹ کروں گا کہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں تو جناب یہ تھا چوتھا step now we move on to the next one اگلا اسٹیپ جو ہے وہ ہے کہ اب جناب ہم نے کوڈ لکھنا ہے اور کوڈ کیسے لکھنا ہے کوڈ کمپیوٹر پہ لکھتے ہیں نہیں کوڈ آپ نے کاغذ پینسل کے ذریعے لکھنا ہے یعنی ایک پینسل پکڑیں اور شروع ہو جائیں کاغذ پہ لکھیں ایک ربر بھی اپنے پاس رکھیں جہاں غلطی ہو اس کو ٹھیک کرتے رہیں جب یہ سارے کے سارے کوڈ لکھ جائیں then you do the next step next step جناب وہ ہینڈ چیکنگ کا ہے یعنی آپ نے کوڈ لکھ تو لیا اسے پڑھ بھی لیا اس میں تھوڑی سی کریکشنز بھی کر لیں اب آپ نے مختلف جو وہاں پہ ویریبلس ہیں اس میں ایک دو ویلیوز ڈالنی ہے اور اس کو فالو کرنا ہے کوڈ کو کہ ان ان ویلیوز کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور اینڈ میں وہی رزلٹ آتا ہے جو آپ مانگتے ہیں یا کچھ اور آ جاتا ہے اس طرح بھی آپ کو ہو سکتا ہے بعض فالٹس اپنے کوڈ میں نظر آ جائیں لیکن یہ آپ نے کو اتنی زیادہ دفعہ نہیں کرنا کیونکہ آپ ہاتھ سے کر رہے ہیں اٹس اے سلو پروسیس لیکن اٹس اے نیسسری پروسیس اس طرح آپ کو اپنے کوڈ کو سمجھنے میں خاصی مدد ملے گی ہینڈ چیک کر لیا اب آپ کا کوڈ تیار ہے کس مقصد کے لیے تیار ہے اب یہ ٹائپنگ کرنے کے لیے تیار ہے تو اب آپ یہ کریں کہ اس کوڈ کو کمپیوٹر کے اندر ٹائپ کر دیں ٹائپ کر کے اس کو رن کر کے دیکھیں ایک آدھا شاید سینٹیکس ایرر ہو اس کو ختم کریں اس کو ریموو کریں وین یو آر سیٹسفائڈ نا اٹس ٹائم فار ٹیسٹنگ تو وہ جو آپ نے چوتھے اسٹیپ میں ٹیسٹ کیسز بنائے تھے now it's time to run those test cases تو ان ٹیسٹ کیسز کی مدد سے آپ اس کوڈ کو ٹیسٹ کرتے ہیں کیا یہ اسی طرح کام کر رہا ہے جس طرح سے کرنا چاہیے ہو سکتا ہے آپ کو ایک دو اور فالٹس کا بھی پتہ لگے آپ ان فالٹس کو فکس کرتے ہیں دوبارہ وہ سارے کے سارے ٹیسٹ کیسز رن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں مزید تو کوئی فالٹس نہیں آتی اگر نہیں آتی نا وہ جو کہ ٹھیک ہے اب حالات خاصے بہتر ہو گئے ہیں تو جناب یہ نواں اسٹیپ تھا ایررز کو فکس کرنے کا اس کے بعد آپ کا کوڈ تیار ہے ختم ہو چکا ہے اب جا کے وہ کوڈ جو ہے اپنے کلائنٹ کو پیش کر دیتے ہیں سو so, میں کہنا یہاں پہ یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ملے چھوٹا سا پروگرام لکھنے کو ملے ایک ڈیڑھ سفے کا زیادہ کا نہیں اس میں بھی you should follow this steps these nine steps یہ میتھڈالوجی اگر آپ فالو کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کوڈ عموماً وومن اچھا بنے گا اس کو ڈیولپ کرنے میں اوور آل آپ کا ٹائم ذرا کم لگے گا کیونکہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں انہیں چھوٹا سا کام ملتا ہے وہ زبانی سنتے ہیں کہ اچھا جی، یہ کرنا وہ ٹائپنگ شروع کر دیتے ہیں آدھے گھنٹے میں ان کا پروگرام تیار ہو جاتا ہے لیکن وہ پھر جب کلائنٹ کے پاس جاتا ہے وہاں پہ پرابلمس ہوتی ہیں وہاں پہ پھر واپس آتا ہے یہ ٹو اینڈ فرو میں ہو سکتا ہے آپ کو ایک ہفتہ لگ جائے لیکن اگر آپ اس کو کسی اچھے پروسیس اچھی میتھڈالوجی کی مدد سے کریں تو ہو سکتا ہے کہ سارے کا سارا کام ایک دن میں ہی ہو جائے تو جناب یہ نو اسٹیپس ایسے ہیں جن کی مدد سے میرے خیال میں چھوٹے چھوٹے پروگرامس کو ڈیولپ کرنا خاصا آسان ہو جاتا ہے ایک اور چیز جس کے ذریعے آپ اپنے پروگرامس کو بہتر بنا سکتے ہیں ان کو زیادہ کریکٹ کر سکتے ہیں ان کو زیادہ ریڈیبل بنا سکتے ہیں وہ ہے ڈیزائن اینڈ کوڈ ریویو یہ میرے خیال میں سب سے افیشینٹ طریقہ ہے اپنے پروگرام کی کوالٹی کو امپروو کرنے کا اس کی اس کی کریکٹنیس کو امپروو کرنے کا میرے خیال میں کوڈ ریویو سے بہتر طریقہ ڈیزائن ریویو سے بہتر طریقہ کوئی نہ ہو دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب میں خود کوئی چیز ڈیزائن کرتا ہوں یا خود کچھ کوڈ لکھتا ہوں تو اس میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی کچھ ہیں مجھے کچھ نظر آ رہی ہوتی ہیں دیکھیں ہم انسان ہیں we are humans at time this mistake that at place we things which we think are there لیکن اصل میں وہاں پہ ہوتی نہیں ہے تو ایسی پرابلمس کو ریموو کرنے کے لیے آپ یہ کوڈ ریویوز اور ڈیزائن ریویوز کا سہارا لیتے ہیں آپ ایسے لوگوں کو اپنا ڈیزائن دکھاتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنا کوڈ دکھاتے ہیں جو اس کی ڈیولپمنٹ میں انوالو نہ ہو تو ان کے ذہن میں وہ سپوزیشنز نہیں ہوں گی جو آپ کے ذہن میں ہیں تو ان کو وہ فالٹس نظر آ جائیں گی جو آپ کو ڈیولپمنٹ کے دوران نظر نہیں آئی تھی اس کے طریقے کوڈ ریویو کے ڈیزائن ریویو کے دو طریقے مروج ہیں ایک تو یہ کہ آپ اپنی پرابلم کی اسٹیٹمنٹ اپنی زمپشن اپنا ڈیزائن اپنا کوڈ ایک سام کو پکڑا دیتے ہیں کہ بھائی جان یہ کر دیں ذرا ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا ہے واک تھرو کا اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں جناب ذرا آ کے تشریف رکھیں بیٹھے میرے پاس ایک صاحب دو صاحب تین صاحب جو بھی آپ کے پیئرس ہیں ان کے سامنے پھر آپ پرزینٹ کرتے ہیں جو آپ نے ڈیولپ کیا ہے ان کو آپ you you walk them through your design انہیں دکھاتے ہیں یہاں پہ میں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں you walk them through your code یہاں پہ یہ کر رہا ہوں یہاں پہ یہ کر رہا ہوں یہاں پہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ سارا کا سارا سامان انہیں دے دیں وہ خود ہی کرتے پھریں دوسرا یہ والا کہ you walk through them through your design and your code ان دونوں میں کچھ پروز اور کونس ہیں میرے خیال میں ان میں سے پہلا میتھڈ جو ہے if done well it's a better method لیکن وہ اف ڈن ویل والا مسئلہ جو ہے عموماً وہ صحیح طریقے سے ہوتا نہیں آپ کسی کو اپنا یہ سارا سامان دیتے ہیں وہ رکھ کے بھول جاتے ہیں جب ڈیڈ لائن آتی ہے اس سے وہ دو منٹ پہلے اس کو تھوڑا سا دیکھ کے آپ کے واپس کر دیتے ہیں یہ جو کوڈ ریویو ساتھ بٹھا کے کرنے والا میتھڈ ہے میرے خیال میں یہ زیادہ افیکٹو ہے اس میں میرے خیال میں ٹائم بھی کم لگتا ہے اور دوسرے یہ کہ اس دوران جس دوران آپ لوگوں کو واک تھرو کرا رہے ہوتے ہیں اپنے کوڈ سے اپنے ڈیزائن سے ان کی پوری کی پوری اٹینشن آپ کی طرف ہوتی ہے تو میرے خیال میں اگر مجھے چوائس ملے میں دوسرا میتھڈ عموماً کوڈ ریویو کے لیے ڈیزائن ریویو کے لیے یوز کروں گا پہلے والا in practice doesn't work that well تو جناب وہ جو نائن اسٹیپس ہیں انہیں فالو کریں اور اس کے علاوہ کوڈ ریویو کروائیں اپنے پیئرز کے ذریعے یعنی آپ کے برابر کے جو لوگ ہیں ان کو دکھائیں جن کا نالج کا لیول آپ جیسا ہے ان کو دکھائیں اور ان سے اب ان کے ویوز حاصل کریں اس سے میرے خیال میں آپ کا جو پروگرام ہوگا اس میں جو نمبر آف ڈیفیکٹس ہے اس میں جو پرابلمس ہیں اس میں جو بگز ہیں اس میں جو ایررز ہیں وہ کم سے کم ہوں گے اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں is it possible to write a program which has no defects کیا ایسی سافٹ ویئر بنانا پاسبل ہے کہ جس میں کوئی کوئی پرابلم نہ ہو کوئی بگ نہ ہو کوئی ایرر نہ ہو کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو از اٹ پاسبل اس کا آپ جواب سوچیں میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں is it even advisable to attempt to write a program جس میں کوئی ڈیفیکٹس نہ ہو یعنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایسے پروگرام لکھنے کی جس میں زیرو ڈیفیکٹس ہو اس کے بارے میں سوچیں اور ہمارے میسج بورڈ پہ اس کے جواب دار لکھیں کہ is it a good goal to have کہ میں ایسا پروگرام لکھوں کہ جس میں کوئی بھی بگ نہ ہو کوئی بھی ڈیفیکٹ نہ ہو اور اگین یہاں پہ میں چھوٹے موٹے پروگرامس کی بات نہیں کر رہا میں تھوڑے سے ذرا لارج اسکیل پروگرامس کی بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں سوچیں میرا جواب بائی دا وے اس سلسلے میں ہے no it's not possible to write practical programs which are bug free کیونکہ جو جو آپ بگس کی تعداد کم کرتے جاتے ہیں کسی پروگرام میں سے میرے خیال میں اس کی کاسٹ بڑھتی جاتی ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں زیادہ سے زیادہ ٹائم لگنا شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے اکثر پروگرامس ایسے لکھے جاتے ہیں کہ اس میں بگز ہوتے ہیں اٹس ویل نون کہ اس میں بگز ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ بگز ایسے نہ ہوں گے جس سے بالکل ہی جو پروگرام کرنا چاہ رہا ہے اس کا بیڑا گرک ہو جائے یعنی ایسا بگ نہ ہو کہ جناب وہ آپ نے اسپیشل کو جو ڈرائیو کرنے والا پروگرام اس میں ڈالا اور وہ کبوم ہو جائے so it should not be a critical bug تو چھوٹے موٹے ڈیفیکٹس یہ تو ہر پروگرام میں ہوتے ہیں اب جناب بات کرتے ہیں کہ یہ بگز جو ہیں فائنڈ کیسے کیے جاتے ہیں تو اس کو بگز کو فائنڈ کرنے کے لیے ڈیفیکٹس کو فائنڈ کرنے کے لیے جو جو جو کام کیا جاتا ہے جو ایکٹیویٹی کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ٹیسٹنگ سو ٹیسٹنگ کے ذریعے ہم فائنڈ کرتے ہیں کہ کوئی بگ ایگزٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ڈی بگنگ جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے ڈی بگنگ اور testing they are two different things debugging میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دیر از اے پرابلم وی نو دیر از اے ڈیفیکٹ ہماری ہمارا کام ڈی بگنگ کے دوران یہ ہوتا ہے کہ ہم ایگزیکٹ لوکیشن فائنڈ کرنی ہوتی ہے کہ جہاں پہ جو کوئی چیز موجود ہے جس کی وجہ سے وہ پرابلم ہو رہی ہے سو so, ٹیسٹنگ ہوتی ہے پرابلم فائنڈ کرنا کہ پرابلم ہے یا نہیں ہے ڈی ہوتی ہے اس پرابلم کا اوریجن کہ کس وجہ سے ہو رہی ہے اس کو فائنڈ کرنا اگر آپ کو وجہ پتہ لگ جائے تو ظاہر آپ اس کو فکس بھی کر سکتے ہیں ٹیسٹنگ وومن ڈیولپرز بھی کرتے ہیں کوالٹی ایشورنس والے لوگ بھی کرتے ہیں ڈی بگنگ صرف اور صرف ڈیولپرز ہی کرتے ہیں یہ ڈیفیکٹس ان کا میں بار بار تذکرہ کر رہا ہوں جیسے میں نے بتایا کہ ان کے ایک دو اور نام بھی ہیں ان کو بگز بھی کہا جاتا ہے ان کو ایررز بھی کہا جاتا ہے تو اب جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو بگز یا ایررز یا ڈیفیکٹس ہیں ان کو عموماً ہم کس طرح کلاسیفائی کرتے ہیں تو ان کی میں ایک کلاسیفیکیشن آپ کے سامنے پرزینٹ کرتا ہوں اس کلاسیفیکیشن میں یہ جو بگز ہیں ان کو تین کلاسز میں ڈالا جاتا ہے یا تو سنٹیکس ایررز ہوتے ہیں یا سیمینٹک ایررز ہوتے ہیں یا رن ٹائم ایررز ہوتے ہیں بعض اوقات یہ جو سیمینٹنگ ایررز اور رن ٹائم ایررز ہیں ان کو لوگ اکٹھا بھی کہہ کے لاجک ایررز بھی کہہ دیتے ہیں لیکن میرے خیال میں this is a better way of classifying syntax semantic and run time errors syntax error جو ہوتے ہیں یہ سب سے آسان ایرر ہوتے ہیں as far as fixing them is concern as far as finding them is concern یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کوڈ جو ہوتا ہے وہ جو جو لینگویج آپ یوز کر رہے ہیں اس کے رولس کو کہیں وائلیٹ کر رہا ہوتا ہے تو عموماً آپ کا انٹرپریٹر جو ہے جاوا اسکرپٹ کا انٹرپریٹر وہ فوراً اس کو پکڑ لیتا ہے کہ جناب یہاں پہ گڑبڑا ہے میں آگے نہیں جا سکتا اس کی ایگزامپل یہ کہ فرض کریں جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے کہ we say A is equal to B plus star C یعنی یہاں پہ دو میتھمیٹیکل آپریٹرز اکٹھے ہم نے لکھ دیے ہیں اٹس رانگ اس کو انٹرپریٹر فوراً پکڑ لے گا رک جائے گا وہ جناب پہلے سے ٹھیک کرو پھر میں آگے چلوں گا اس سے اگلی اگزامپل جو ہے بعض لوگ شاید اس کو سینٹیکس نہ سمجھیں لیکن اٹس ڈبیٹیبل اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ receiver is equal receiver plus two یہاں پہ کیا پرابلم ہے یہاں پہ جناب دوسری دفعہ جو ریسیور لکھا گیا ہے اس کا اسپیلنگ صحیح نہیں ہے یعنی دوسری طرح جو ہم نے ویریبل کا آئیڈینٹیفائر لکھا ہے اس کا سنٹیکس یعنی اس کا اس کی اسپیلنگ درست نہیں ہے بعض لوگ اسے سنٹیکس ایرر نہیں اس کو کچھ اور سمجھتے ہیں لیکن میں اس کو سنٹیکس ایرر ہی سمجھتا ہوں مگر یہ ایسا سنٹیکس ایرر ہے جس کو آپ کا انٹرپریٹر جو ہے وہ نہیں کیچ کرے گا اس کو آپ کو خود کسی طریقے سے کیچ کرنا پڑے گا تو یہ تو سنٹیکس ایرر ہو گئے اب بات کرتے ہیں سیمینٹک ایررس کی اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کوڈ لکھتے ہیں ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس کا آپ کے خیال میں کچھ کام ہوتا ہے لیکن کرتی کچھ اور ہے ڈیولپر کے ذہن میں کچھ ہوتا ہے ایکچولی کچھ اور ہوتا ہے کوئی سینٹیکس کی پرابلم نہیں ہے وہاں پہ ساری چیزیں صحیح لکھی ہوئی انٹرپریٹر جو ہے وہ کچھ نہیں وہاں پہ کیچ کرے گا وہ چلتا جائے گا اس میں لیکن وہاں پہ جو ہو رہا ہوگا وہ ہوگا جو آپ نہیں چاہتے تھے دیٹس سیمینٹک ایرر یہ عموماً بہت ان سی سچویشن ہو جو عموماً انفریکوینٹلی ہوتی ہے ان میں ہی ان کے ریزلٹس نظر آتے ہیں لیکن ایک چیز جو جاوسکیٹ میں اکثر ہوتی ہے سیمینٹک ایررز اکثر جو جاوسکیٹ میں دیکھے ہیں وہ یہ جو پلس آپریٹر ہیں اس کی وجہ سے ہوتے ہیں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پلس کو ایز اے پلس یعنی سم کے طور پہ یوز کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے جو اس کے ارد گرد دو چیزیں ہیں وہ نمبرز نہیں ہوتے ان میں سے ایک اسٹرنگ ہوتا ہے تو یہ کنکیٹنیشن کا آپریٹر بن جاتا ہے اس سے بڑی گڑبڑ ہوتی ہے تو یعنی وہاں پہ ہم نے پلس لکھا ہے سوچ کے کہ سم ہوگی لیکن ان ایکچویلٹی کیا ہوتا ہے وہاں پہ کنکیٹنیشن ہو رہی ہوتی ہے تو ہم نے جو سوچا تھا وہ نہیں ہو رہا ہوتا اور اس کو انٹرپریٹر جو ہے اس پرابلم کو کیچ نہیں کر سکتا اس کا سلوشن یہی ہے کہ جب بھی آپ کو ایسا کچھ کنفیوژن والی سچویشن ہو ہمیشہ پارس انٹ یا پارس لوڈ کر کے وہ جو جو بھی آپ کے خیال میں نمبر ہے اس کو واقعی نمبر میں کنورٹ کر لیں اس طرح یہ گڑبڑ ہرگز نہیں ہوگی یعنی پلس کے ارد گرد جو دونوں چیزیں ہیں ان پہ پار سینٹ یا پار فلوٹ لگا دیں اس سے حالات ذرا بہتر ہو جائیں گے ذرا اسٹیبل ہو جائیں گے you will know what you doing run time errors جو ہیں یہ انٹرسٹنگ ہے ان دا سینس کہ پروگرام آپ کا چل پڑتا ہے اور بیچ میں جا کے کہیں رک جاتا ہے یعنی رن کرتے ہوئے رک جاتا ہے اس میں اگزامپل کچھ ایسے ہے کہ آپ کوئی ایسے ویریبلز کی بات وہاں پہ شروع کر دیتے ہیں جو ایگزٹ ہی نہیں کرتے جس طرح ابھی میں نے بات کی تھی نا کہ میں ریسیور کی بجائے ریسیور غلط سپیلنگ سے لکھ دیا تھا فرض کریں میں اس ریسیور کو پرنٹ کرنا چاہوں تو کیا آئے گا وہ تو ویریبل ایگزٹ ہی نہیں کرتا تھا تو ہو سکتا ہے انڈیفائنڈ پرنٹ ہو جائے ایسی کوئی چیز ہو جائے یہ تو بڑا سادہ سا ایک رنٹا میرا ہے لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے بعض کہ میں کوئی میتھڈ ایسا یوز کر لیتا ہوں جس کی میں اسپیلنگ غلط لکھ دیتا ہوں تو رن ٹائم پہ ایسا ہوگا کہ میرا انٹرپریٹر وہاں پہ رک جائے گا وہ کہ جناب اس میتھڈ کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو شروع میں یعنی پروگرام پڑھ کے شاید اس کو پکڑنا ذرا مشکل ہو اور آپ کا انٹرپریٹر بھی اس کو نہیں کیچ کرے گا یہ جب پروگرام رن کر رہا ہوگا جب وہ میتھڈ کے یوز کرنے کی باری آئے گی تو جناب جا کے رک جائے گا اس طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اریز جو ہیں ان کا ہم کوئی ایسا ایلیمنٹ یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ایگزٹ نہ کرتا ہو اس سے بھی پرابلم یہی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک لحاظ سے ایک ایسا ویریبل ہے جو ایگزٹ ہی نہیں کرتا تو وہی انڈیفائنڈ والی پرابلم وہاں پہ ہو جاتی ہے تو رن ٹائم پہ یہ پرابلم نظر آئے گی ویسے یہ پرابلم آپ کو نظر نہیں آئے گی عموماً ایسے ایرر جو ہیں یہ پکڑے جا سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنا کوڈ اچھی طریقے سے پڑھیں لیکن بعض اوقات نہیں بھی پکڑے جاتے نیکسٹ جناب ہم بات کرتے ہیں ڈی بگنگ کی ڈی بگنگ کرنے کے لیے ایک بڑا انٹرسٹنگ سا بلٹ ان ٹول ہر انٹرنیٹ ایکسپلورر براؤزر جو ہے اس کے اندر لکھا ہوتا ہے موجود ہے اس کے اندر اس کے لیے آپ یہ کرتے ہیں کہ ٹولز میں جاتے ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ آپشنز ہوتی ہیں وہاں پہ جو ایڈوانس والی ٹیب ہوتی ہے وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ڈسپلے اور notification about every script error اس کو آپ چیک کر دیتے ہیں تو جب بھی وہ پرابلم آئے گی تو آپ کے پاس ایک ڈسکرپٹیو سی ونڈو آئے گی جس میں جو بھی ایرر آیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ مناسب ڈسکرپشن لکھی ہوگی میں آپ کو کچھ ایگزامپل اس کی دکھاتا ہوں فرض کریں کہ میں کہیں ایک اسٹرنگ یوز کرتا ہوں اس کو ٹرمنیٹ کرنا بھول جاتا ہوں فوراً آپ کو ایرر مل جائے گا جب بھی آپ اس کو رن کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو ایرر مل جائے گا انٹرمیٹڈ اسٹرنگ کانسٹینٹ کا اسی طرح میں ایک ایسا فنکشن یوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو یہاں پہ میں نے چیک پلس لکھا ہوا ہے کہ جو میں نے ڈیفائن نہ کیا وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہیں تب کیا آئے گا تب ایرر آئے گا آبجیکٹ ایکسپیکٹڈ کہ بھائی یہ تو ہے ہی نہیں تو دس از اے رن ٹائم ایرر جو پچھلے والا تھا نا وہ تو ایک سنٹیکس ایرر تھا کہ وہ پروگرام چلے گا ہی نہیں یہ والا چلے گا لیکن رک جائے گا جب بھی یہ فنکشن والی اسٹیٹمنٹ آئے گی کہ جناب یہ تو فنکشن ہی ایگزٹ نہیں کرتا اس طرح ایک اور یہ کہ ایک نمبر ہے X is equal to one point three اس کو میں اس پہ میتھڈ لگا رہا ہوں اپر کیس کا آپ کو پتا ہے کہ اپر کیس کا میتھڈ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اسٹرنگ پہ لگے گا وہ یہ تو نمبر ہے تو کیا ہوگا یہاں پہ یہاں پہ ایرر آ رہا ہے کہ جناب یہ والا آبجیکٹ کے لیے نمبر جو ہے وہ اس پرٹیکولر پراپرٹی کو سپورٹ نہیں کرتا وہ اپر کیس والے میتھڈ کو سپورٹ نہیں کرتا it's again run time error تو یہ جو ابھی ہم نے چیک کیا تھا نا انٹرنیٹ آپشنز میں اس کی وجہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو بڑے ڈسکرپٹیو سی ایرر اسٹیٹمنٹ ملنی شروع ہو جاتی ہیں یہ ایک اور ایرر ہے دس اے سیمینٹک ون یہاں پہ گڑبڑ جو ہے وہ یہ پلس والا آپریٹر کر رہا ہے یہاں پہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے ایک فارم سے دو ٹیکس فیلڈ جو ہیں اس سے دو چیزیں لی ہیں ان کو میں ایڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے ذہن میں تو یہ نمبرز ہیں لیکن فارم سے جب بھی ٹیکس فیلڈ سے کوئی چیز آتی ہے وہ تو ٹیکس ہوتی ہے تو اصل میں کیا ہوگا یہاں پہ سم نہیں ہوگی یہاں پہ کنکیٹنیشن ہوگی اٹس اے سیمینٹک ایرر کچھ اور کامن مسٹیکس کو دیکھ لیتے ہیں اور یہ مسٹیکس ایسی ہیں جو میں اکثر کرتا ہوں یہاں پہ کیا مسنگ ہے یہاں پہ کیا پرابلم ہے جناب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ میں ٹوڈے کو ہالیڈے سے کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہاں پہ ایکول سائن نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ ایکول ایکول سائن ہونا چاہیے ایکول تو وہ دونوں چیزوں کو اکویٹ کرتا ہے ایکول ایکول جو ہے وہ ان کو کمپیئر کرتا ہے یعنی جو میں نے یہاں پہ سائن یوز کیا ہے وہ تو اسائنمنٹ آپریٹر ہے اسے تو وہاں پہ ایکول ایکول لکھنا چاہیے اس کے علاوہ اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اکثر میں یہ کرتا ہوں کہ وہاں پہ میں دو سیمی کولنس ڈال دیتا ہوں جناب یہ غلط ہے یہاں پہ جو پہلے والا سیمی کولن ہے یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ اف سے جو چیز شروع ہو رہی ہے اس کے بعد جو ایکشن آیا دس از ون اسٹیٹمنٹ اس میں دو سیمی کولنس نہیں ہو سکتے اسی طرح ایک اور اف اسٹیٹمنٹ ہے جب اسٹیٹ میں یہ جو کنڈیشن ذرا لمبی ہو جائے تو اکثر میں دوسری پرنتس جو ہے وہ لگانا بھول جاتا ہوں جیسا کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے this is a very common thing بہت سارے لوگ میرے جیسے ہیں جو یہ کرتے ہیں نیکسٹ جناب یہ فنکشن یہاں پہ شروع ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو شروع تو کرا دیا ہے اس کو میں نے فنش نہیں کیا by by right curly brace تو یہاں پہ ایک پرابلم ہے یعنی یہاں پہ ایک رائٹ کرلی بریس جو ہے وہ مسنگ ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میرے جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں وہ کیپٹلائزیشن میں گڑبڑ کر جاتے ہیں یہاں پہ جو آپ کو ارے لکھا نظر آ رہا ہے اس میں گڑبڑ ہے اس میں اے جو ہے یہ کیپٹل ہونا چاہیے ایک اور چیز جو میں بہت دفعہ کرتا ہوں وہ یہ کہ جب بھی ارے کا کوئی ایلیمنٹ میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو بجائے اسکوئر بریکٹس کے میں سمپل پرنتسیز لکھ دیتا ہوں this is a very common error as well اس کو جب آپ کا پروگرام گڑبڑ کر رہا تو لک فار دیٹ یہ جو میں نے بہت سارے ایررز ابھی آپ کو دکھائے ان میں سے خاص طور پہ جو سینٹیکس ایررز ہیں یہ اکثر لوگ کرتے ہیں اسپیشلی وہ لوگ جو سمپل ٹیکسٹ ایڈیٹر یوز کر رہے ہوں لیکن بعض ایسے اسمارٹ ایڈیٹرز ہیں جو آپ کو بچا لیتے ہیں ان ایرر سے مثلا ڈریم ویور اگر آپ یوز کریں یا پھر ایک اور میں یونکس پہ یوز کرتا ہوں این ایڈٹ ایک بڑا زبردست ایڈیٹر ہے وہ جو ہیں وہ مجھے عموماً سے ایررز کرنے سے مسٹیکس کرنے سے روک لیتے ہیں وہ کرتے یہ ہیں کہ مختلف طرح کے کی ورڈ جو ہیں ان کے رنگ ذرا مختلف کرتے ہیں اسی طرح اگر میں کوئی بریس شروع کرتا ہوں کوئی پرنس شروع کرتا ہوں وہ خیال رکھتے ہیں کہ میں اسے کلوز بھی کروں تو یہ اسمارٹ ایڈیٹرز بعض ہیں جس میں ڈریم ویور ہے اینریٹ ہے ان میں سے اگر آپ کو کوئی ملے تو اس سے بھی آپ کو یہ سینٹیکس ایرر سے ذرا کچھ نجات مل سکتی ہے تو جناب آج ہم نے بات کی افیکٹو پروگرامنگ پریکٹسز کی آج ہم نے بات کی کہ اچھے پروگرام کم کاسٹ والے پروگرام کم ایفرٹ والے پروگرام وہ کس طرح لکھے جاتے ہیں اس میں بڑی ہم نے کچھ گائیڈ لائنز آپ کو بتائیں لیکن یہ بتایا کہ شاید سب سے افیکٹو طریقہ اپنے پروگرام کی کوالٹی کو امپروو کرنے کا وہ ریویوز ہیں آپ اپنے پیئرز کی مدد سے آپ کے جو یار دوست ہیں جو آپ جیسا کام کرتے ہیں ان کو اپنا کوڈ اور ڈیزائن کر دکھا کے اپنے کام کو امپروو کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ٹیسٹنگ اور ڈیبگنگ ٹیکنیکس کی بھی تھوڑی سی بات کی نیکسٹ ٹائم جناب ہمارا فائنل لیکچر ہے نیکسٹ ٹائم ہم نے بس یہ سارے کا سارا کورس یعنی جو چوالیس لیکچر اب تک ہوئے ہیں ان چیزوں کو تھوڑا سا ریویو کرنا ہے دیکھنا ہے کہ اس میں امپورٹنٹ کانسیپٹس اور آئیڈیاز کون سے تھے تو جناب انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ